اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے یو بخشش کا ساما کیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے بخشش کا ساما کیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں بھرم بے قراری کا کھلنے نہ پائے میں زخموں کو اپنے سیے جا رہا ہوں مجھے ساتیا اب نہیں کوئی پرواہ میں جامع محبت پیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں